حضرت نبیشہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو قربانی کے گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا اب کھاؤ اور ذخیرہ کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ساٹھ